ہمیں ابن مبارک نے حدیث بیان کی ہمیں عبید اللہ نے نافع سے خبر دی کہا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے خبر دی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رمل کیا اور باقی چار میں چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رمل کیا اور باقی چار میں چلے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکاون